النبي الكريم میرے بزرگوں اور دوستو سورہ آراف کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اگرچہ اختتام پر ہے لیکن اب تک یوم ولادت کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور شاید ربیع ثانی تک یہ سلسلہ جاری رہے اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر دیا جائے اور اس سلسلے میں پوری امت پر آپ کے جو حقوق ہیں یا دہانی کے طور پر وہ عرض کر دیے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حقوق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حق ساری انسانیت پر لازم ہے وہ یہ کہ آپ پر ایمان لایا جائے فلدینہ آ بھی آپ پر ایمان لایا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص قبیلے کے لیے محدود زمانے کے لیے اور کسی خاص وطن اور ملک کے لیے نبی بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ آپ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر تشریف لائے اسی لیے اللہ نے آپ کو فرمایا مما ارسل کا اللہ رحمت للعالم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ ہے رب العالمی الحمد للہ رب العالمی اور حضور ہے رحمت للعالمین مما ارسل کا اللہ رحمت للعالم آپ سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں سارے جہانوں کے لیے نبی ہے سارے مکانوں کے لیے نبی ہے اور سارے زمانوں کے لیے نبی ہے جنوں کے لیے بھی نبی ہے اور انسانوں کے لیے بھی نبی ہے گوروں کے بھی نبی ہے اور کالوں کے بھی نبی ہے قل یا الناس انی رسول اللہ علیہ کم اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور برحق فرمایا اور ہمیں آپ کے فرمان پر سو فیصد یقین ہے آپ نے فرمایا وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر کچے پکے گھر میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ داخل ہو کر رہے گا گویا کہ یہ سارے انسان قیامت سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان قبول کرنے پر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں گے اور خود اللہ نے پیشن گوئی فرمائی ولوی ارسل رسول بالہدا بدین الحق الدین کل اللہ نے اپنے رسول کو اور دین حق کو اس لیے بھیجا ہے کہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے تو یہ دین سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں جس کا کوئی بھی غیر متعصب شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت آسمانی تعلیمات آسمانی تعلیمات وہ کسی بھی نبی کے ماننے والوں کے پاس محفوظ شکل میں نہیں ہیں سوائے مسلمانوں کے ہماری زندگیوں میں اسلام ہے یا کہ نہیں ہماری زندگیوں میں اتباع سنت ہے یا کہ نہیں ہماری زندگیوں میں محبت کا صحیح نمونہ ہے یا کہ نہیں یہ الگ بات ہے لیکن جہاں تک آسمانی تعلیمات کے محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت آسمانی تعلیمات صرف مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں اور کسی نبی کے کسی مذہب مذہب کے ماننے والوں کے پاس آسمانی تعلیمات من و عن اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں تورات اصلی شکل میں نہیں انجیل اصلی شکل میں نہیں زبور اصلی شکل میں نہیں پھر حیرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت حیرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت حیرت داؤد علیہ السلام کی سیرت یہ اصلی شکل میں نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ عیسائیوں کے پاس ہے نہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے پاس ہے اور اللہ پاک نے میرے دل میں تو ایک عجیب بات ڈالی واللہ عالم ثواب کہ اس وقت کسی بھی نبی کے ماننے والے کسی بھی نبی کے ماننے والے وہ سارے انسانوں کو اپنے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دے رہے سوائے مسلمانوں کو اس لیے کہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے یہودیوں کا تعلق ہے وہ تو اپنے مذہب کو ایک نسلی مذہب کہتے ہیں یعنی یہودی وہی بن سکتا ہے جو حضرت اسرائیل علی اسلام کی اولاد میں سے ہے یہودی ایک نسلی مذہب ہے دعوتی مذہب نہیں عالمی مذہب نہیں ہے لہذا وہ سارے انسانوں کو یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتے عیسائی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ حضرت علیہ اسلام کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خدائی کا تیسرا ستون کہتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں اقانی میں سلاثہ تو تیسرا ستون مانتے ہیں خدائی کا خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں یا تین میں سے تیسرا کہتے ہیں لقد کفر الدین کالو ان اللہ سالس سلاسا ایک فرقہ یہ ہے قرآن نے بیان کیا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرا ہے خدائی تین ستونوں پر کھڑی ہے اور تیسرا ستون کیوں ہے کون سا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا لقد کفر الدینہ ان اللہ مسیح ابن مریم بلکہ یہاں فرمایا کہ عیسائیوں کا ایسا فرقہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ عیسا ہی خدا ہے تو گویا کہ تین فرقے ہو گئے ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے عیسیٰ خدا ہے دوسرا فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے عیسا خدا کا بیٹا ہے تیسرا فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ خدائی کا تیسرا رکن ہے تو گویا کہ عیسائی بھی سارے انسانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے بلکہ دعوت دیتے ہیں کہ مان لو وہ خدا تھے دعوت دیتے ہیں مان لو وہ خدا کے بیٹے تھے ہندوؤں کو دیکھ لیں وہ سارے انسانوں کو اپنے کسی پیشوا کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے صرف مسلمان ہیں جو سارے انسانوں کو اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اور صرف مسلمان ہیں ساری اقوام میں سے جو مذاہب کو مانتی ہیں ساری اقوام میں سے صرف مسلمان ہیں جو روزانہ پوری دنیا میں چاہے دارالاسلام ہو یا دارالکر ہو پاکستان ہو مکہ ہو مدینہ ہو نیو یارک ہو سوئٹزر لینڈ ہو لندن ہو فرانس ہو جرمنی ہو اور خشکی ہو سمندر ہو اور زمین ہو یا فضا ہو ہر جگہ روزانہ یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اور کوئی کون روزانہ یوں نہیں کہتی ہے تو میں نے غور کیا تو کوئی دوسری قوم جو مذاہب کو ماننے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے پیشوا کی نبوت پر سارے انسانوں کو ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے سوائے مسلمانوں کے تو کتاب اگر محفوظ ہے تو مسلمانوں کے پاس اور نبوت کی تعلیمات محفوظ ہیں تو صرف مسلمانوں کے پاس آپ یہودیوں کی کتابیں پڑھ لیں آپ عیسائیوں کی کتابیں پڑھ لیں یقین جانیں آپ کو ان کتابوں کے اندر حضرت موسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سارے حالات اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ملیں گے جتنی تفصیلات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں صحابہ اکرام نے حفاظت کی حد کر دی محدثی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضور کی حدیثیں حضور کی سنتیں حضور کے اقوال حضور کے اعمال حضور کے افعال حضور کی حرکات حضور کی نشست و برخاست حضور کا مزاج حضور کی کیفیات یہ کیسے محفوظ رہ گئے اس پر بحث کی ہے تو حفاظت کی ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ عربوں کا حافظہ بے مثال تھا اس میں کوئی شک نہیں ہمارے آپ سے تو بہت کمزور ہے بھائی بہت کمزور آپ سے اور آج کل تو نسیان کی بیماری بے حد عام ہے مجھے تو کوئی ایسا ملتا ہے جو کہے کہ مجھے وعدہ یاد ہے شاید سو میں سے کوئی ایک مل جائے شاید شاید کی بات کر رہا ہوں شاید کوئی سو میں سے ایک مل جائے جو کہے مجھے اپنا وعدہ یاد ہے خاص طور پر اگر کسی کا قرض دینا ہو کسی کا حق دینا ہو تو کوئی کہے کہ ہاں مجھے یاد ہے شاید ہی کوئی ملے تو ہمارے ہاتھ سے تو بہت کمزور مجھے یقین ہے یہ جو مجمع بیٹھا ہے اگر میں چند ایک کو کھڑا کر دوں اور پوچھوں اپنے دادا جان کا نام بتلائیے تو مجھے یقین ہے ان میں سے کئی سارے ہیں جن کو اپنے دادا کا نام بھی یاد نہیں ہوگا اور پردادا تک تو بہت سارے فیل ہو جائیں گے اور اوپر جائیں تو ممکن ہے کہ پوری مسجد کی چھٹی ہو جائے لیکن عربوں کا حافظہ اپنے نصب دس دس پندرہ پندرہ پشتوں تک یاد رکھتے تھے اپنے نصب تو یاد رکھتے تھے حیرت کی بات یہ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے نصب بھی یاد رکھتے تھے آپ اندازہ کیجیے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے نصب بھی یاد رکھتے تھے بے پناہ حافظہ ایسے عرب عام تھے جن میں سے ایک ایک کو ہزار ہزار اشعار یاد دو دو ہزار اشعار یاد ایک دفعہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ ہوا شیر سننے کا ہمارے آقا خوش طبی بھی فرمایا کرتے تھے دل لگی بھی فرمایا کرتے تھے مزاق بھی فرمایا کرتے تھے ہمارے آقا ایسے نہیں تھے کہ ہر وقت ماتھے پر بل پڑے ہوئے ہوں جو دیکھے وہ ڈر جائے خشک مزاج کسی سے ہنس کر بات ہی نہیں کرنا نہیں ہمارے آقا بڑے خوش مزاج اور قربان جائیے یقین کریں ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے دل درد اور غم سے بھرا ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ اللہ ایک تو ہے نا کہ دل میں بڑی خوشی ہے بھائی مجھے صبح ہی صبح دس ہزار روپے کا نفع ہو گیا صبح ہی صبح اب سارا دن بلا ہی مسکرا رہا ہوں میں بلا ہی اب یہ کہ دل میں خوشی ہے تو چہرے پر بھی مسکراہٹ لیکن دل درد اور غم سے بھرا ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ کمال اور یہ میرے آقا کا کمال ہے دل میں درد اتنا درد اتنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا جب تحجد کے وقت سجدے میں روتے تھے تو آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسے نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا ہوا ہو تو پانی ابلتا ہے ایسی آواز نکلتی اللہ کو اللہ کو اپنے حبیب کے درد اور اپنے حبیب کی تڑپ پر ترس آ گیا اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین اللہ یقون میرے حبیب اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا تو کیا آپ رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر جان ہی دے دیں گے نہیں ایمان قبول کرتے تو نہ کریں میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا آپ اپنے آپ کو اتنا تو نہ تڑ اتنا تو نہ رلائیں تو درد اتنا لیکن چہرے پر مسکراہٹ دل لگی دل لگی فرماتے اور خوش طبی فرماتے ازواج متحرات سے کہتے کوئی کہانی سناؤ کوئی قصہ سناؤ وہ سناتی صحابہ سے کہتے زمانے جاہلیت کی کوئی بات سناؤ بھائی ارے سناؤ بھائی کیا کیا کرتے تھے بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے یوں آپ پوچھتے ان سے تو ایک دفعہ اپنے ایک چاہنے والے سے کہا شیر سناؤ اب انہیں ایک شیر سنا آپ نے فرما اور سناؤ سناؤ دوسرا آپ نے اور یہاں تک کہ ایک ہی نشست میں انہوں نے سو اشعار سنائے پھر آپ نے ان کو کہنے چھوڑ دیا کہ اور سناؤ اور سناؤ لیکن ایک نشست میں سو اشعار سنا دیے آپ کی فرمائش پر اور یقینی بات ہے کہ انہوں نے منتخب اشعار سنائے ہوں گے ایسا تو نہیں کہ ہر گرا پڑا شیر وہ حضور کو سنا دیا ہوگا میں بتا رہا تھا کہ حافظہ اتنا تو محدثین نے بحث کی کہ حضور کی ساری اداؤں کو سنتوں کو حدیثوں کو اس طرح اتنی تفصیل کے ساتھ اتنی باریکی کے ساتھ کیسے محفوظ رکھا گیا تو اس کی ایک وجہ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں کا حافظہ بے مثال تھا صحابہ اکرام کا بھی حافظہ بے مثال اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی شدید تھی اور محبت محبوب کی اداؤں کو سینے میں اتار دیتی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ادائیں خود بخود سینے میں اتر جاتی ہیں اب جس کسی نے حضور کو جس حالت میں دیکھا تو انہیں وہ حالت یاد تھی اگر کسی کسی نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو یہ حالت یاد تھی اور غم کی حالت میں دیکھا تو یہ حالت یاد تھی گرے بار کھلا ہوا دیکھا تو یہ حالت یاد تھی جس کیفیت میں حضور کو دیکھا اور جو کچھ آپ کی زبان سے سنا وہ سینے میں اتر گیا اور دماغ میں محفوظ ہو گیا تو محبت نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ان کے لیے آسان کر دیا آپ اندازہ کیجئے حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ کو تفصیل ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے کس ہاتھ سے کھاتے تھے کیسے بیٹھ بیٹھ کر کھاتے تھے کتنا بڑا لکمہ لیتے تھے چباتے کیسے تھے کون سی غذا پسند فرماتے تھے کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے کھانے کے اندر اگر کوئی نقص ہوتا تو پھر آپ کا معاملہ کیسا ہوتا تھا کھانا پسند آتا تو پھر کیا فرماتے تھے کب کھاتے تھے اللہ اکبر دن میں کتنی بار کھاتے تھے کتنے فاقے کرتے تھے یہ میں ایک کھانے کی بات کر رہا ہوں ورنہ آج آپ تفصیل میں جائیں تو آپ چلتے کیسے تھے آپ بیٹھتے کیسے تھے آپ لیٹتے کیسے تھے کس کروٹ پر لیٹتے تھے مسکراتے کیسے تھے آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھی پلکیں کیسی تھیں لب کیسے تھے اور دندان مبارک کیسے تھے آپ کے رخسار کیسے تھے داڑھی کیسی تھی سر مبارک کیسا تھا ہتھیلیاں کیسی تھیں انگلیاں کیسی تھیں ناخن کیسے تھے کیسے ان کو تراشتے تھے یہ تفصیلات آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی تو اتنی تفصیل کے ساتھ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں جتنی تفصیل کے ساتھ خاتم النبی جی رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے اس لیے کہ آپ سب کے نبی بن کر آئے تھے تو اللہ نے آپ کی احادیث آپ کے اقوال آپ کے ارشادات اور آپ کی سنتوں کی حفاظت کا انتظام فرمایا تو پہلا حق حضور کا وہ یہ کہ سارے انسان آپ پر ایمان لائے دوسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے جب دل میں ایمان ہوگا تو حضور سے محبت بھی ہوگا جس کے دل میں محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں یہ ایمان اور محبت لازم ملزوم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا اور اللہ نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے اللہ نے فرمایا کل انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم و امبار مساکن ترسونہا احب الیکم من اللہ و رسوله بجہاد فی سبیله فتربصوا حتى یاتی اللہ بامر والله لا یهدی القوم الفاسقین میرے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے آبا سے اپنے ابنا سے اپنے باپوں سے اپنے بیٹوں سے اپنی ازواج سے اپنے قبیلے سے اپنے بھائیوں سے اپنے امبال سے اپنی تجارت سے اپنے مکانات سے اپنے بنگلوں سے زیادہ محبت رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے فتح بسو تو پھر انتظار کرو ح اللہ امری یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ جائے اللہ کا حکم آ جائے اور آگے آخر میں کیا فرمایا بلّہ اللہ یہ دل قوم الفا اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دوسری چیزوں سے محبت رکھتا ہے وہ فاسق ہے اور فاسق کو ہدایت نہیں ملتی بلّہ اللہ یہ دل قوم الفا جب ایمان ہوگا تو محبت بھی ہوگی محبت تو ایمان کا جز لیکن محبت کا اظہار کیسے کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کیا جائے گا محبت کے اظہار کا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن رہے ہیں سنا رہے ہیں محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے نعت رسول مقبول پڑی گئی محبت کے اظہار کے دوسرے بھی طریقے ہیں لیکن بھائیوں محبت کے اظہار کا سب سے مستند سب سے مقبول جو اللہ کے ہاں مقبول ہے سب سے مستند اور سب سے مقبول طریقہ اظہار محبت کا اتباع رسول ہے جب محبت ہوگی تو اتباع ہوگی یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے اظہار محبت کا صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے یہی طریقہ اختیار فرماتے تھے آج ہم نے اظہار محبت کے کچھ اور طریقے بھی ایجاد کر لیے خصوصاً ربیع الاول کی آمد پر الحمد میرا ریکارڈ گواہ ہے میں جہاں جہاں بیان کرتا ہوں درس دیتا ہوں جمعہ پڑھاتا ہوں میرا ریکارڈ گواہ ہے میں فرقہ وارانہ مسائل سے بچ کر رہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جو مسلمانوں کی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے موضوعات ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے اور فرقہ وارانہ مسائل سے اپنے آپ کو بچا جائے لیکن جب حد ہو جائے صورت یہ بن جائے کہ دین کا حلیہ بگڑنے لگے اور محبت کے نام پر کچھ اور کیا جانے لگے تو پھر بیان کرنا لازم ہو جاتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی اختلافی بات کی جائے کسی سے اختلاف کیا جائے تو دلیل کی بنیاد پر کیا جائے اختلاف کیا جائے تو سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے گالی گلوچ نہ کیا جائے اور کسی پر کفر و شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں یہ بھی ضروری ہے خیر خواہی مقصد ہو کسی کی تزلیل تحقیر تکفیر یہ مقصد نہ ہو اور آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ میں دلیل کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں خیر خواہی کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں نفرت اور عداوت کے شولوں کو ہوا دینے کے لیے بات نہیں کر رہا میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں ربیع الاول دنیا میں پہلی بار نہیں آیا سوا چودہ سو سال ہو گئے ربیع الاول آ رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد تیئیس سال زندہ رہے گویا کہ آپ کی مبارک زندگی میں تیئیس بار ربیع الاول آیا حضور کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا دور تیس سال تک محیط گویا کہ خلف راشدین کے زمانے میں جو سب سے بڑے عاشق ہیں حضور کے ہمارا عشق تو حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جو سب سے بڑے عاشق ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضی چاروں خلفۂ راشدین ان کا دور تیس سالوں پر محیط ہے گویا کہ خلف راشدین کی زندگی میں تیس بار ربیع الاول آیا اور حضور کے زمانے کو بھی ساتھ ملا لیں تو ترپن بار آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے ایک سو دس ہجری میں گویا کہ ہجرت کے بعد سے لے کر آخری صحابی کے انتقال تک ایک سو دس بار ربیع الاول آیا تابعین کا زمانہ تقریباً دو سو بیس سال تک ہے اور پھر تبا تابعین کا زمانہ تین سو تیس یا تین سو چالیس سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تبا تابعین کے زمانے تک سینکڑوں بار ربی لیکن ان سچے عاشقوں نے اظہار محبت کے ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اختیار نہیں کیا جو آج ہم نے کیے جنہوں نے جشن ولادت منانے کا سلسلہ شروع کیا میں ان کی نیت پر شک نہیں کرتا نیت ان کی بہت اچھی ہوگی اچھی تھی اور وہ یہ کہ مسلمان حضور کو بھول جاتے ہیں ربیع الاول میں آپ کا کچھ تذکرہ کیا جائے تو حضور کی یادیں تازہ ہو جائیں گی عمل کا جذبہ بیدار ہوگا یہ ان کی نیت ہوگی یقیناً میں شک نہیں کرتا بدگمانی نہیں کرتا ان سے ان کی محبت کو بھی میں شک کی نظر سے نہیں دیکھتا اچھے لوگ ہوں گے نیت اچھی تھی لیکن اب ان رسموں میں جو ربیع الاول میں کی جاتی ہیں ان میں جو اضافہ ہونے لگا تو اب ایسی ایسی رسمیں سامنے آنے لگی کہ یقین کریں کہ وہ بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں ادب اور محبت میں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا اب صورت یہ بن گئی ربیع الاول کی آمد پر متعدد چراہوں پر بیت اللہ کی شبی بنا کر رکھی جاتی ہے اور اس کا طواف کیا جاتا ہے مقامی ابراہیم کی شبی بنا کر رکھی جاتی ہے اسے چوما جاتا ہے روز رسول کی شبی بنا کر رکھی جاتی ہے اس کے بوسے لیے جاتے ہیں انتہا یہ ہو گئی مجھے باعتماد دوست نے بتایا مجھے اس پر اعتماد ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا میرا عزیز ہے میں اس کو سالوں سے جانتا ہوں میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے بتایا میں ابھی پنجاب سے ہو کر آیا ہوں تو اس نے بتایا کہ پنجاب کے ایک شہر میں جہاں وہ رہتا ہے بازار میں پہلے کعبے کی شبی لا کر رکھی گئی پھر روزے کی شبی پھر مقام ابراہیم کی شبی اور اس کے بعد ایک صاحب اونٹ پر بیٹھے ہوئے آئے دوسرے نے مہار پکڑی ہوئی یہ سبز پکڑی باندھے ہوا ہے اونٹ پر بیٹھا ہوا اور داڑھی منڈا ہوا اور کہنے والے کہہ رہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ حضور آ رہے معاذ اللہ یہاں تک ہونے لگا اور یہ بھی مجھے با اعتماد دوستوں نے بتایا کراچی کے ایک محلے میں اور سندھ کے ایک دو شہروں کا نام لیا گیا وہاں بظاہر شکرانے کے نفل پڑے گئے شکرانے کے نفل لیکن با جماعت جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے شکرانے کے نفل پڑے گئے با جماعت امام ابو نیفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جن کے ہم سب ماننے والے ہیں چاہے دیوبندی ہوں یا بریلوی جن کی سب تقلید کرتے ہیں ان کے نزدیک نفل کی جماعت ہے ہی نہیں نفل کی جماعت نہیں رات کو نہیں اور یہاں دن کو نفل کی جماعت ہو رہی ہے بظاہر ہے نفل شکر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اے اللہ تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیجا اور ہمیں ان کی غلامی کا شرف عطا فرمایا لیکن بھائیوں ہوتے ہوتے یہ دو نفل شکر یہ دو رکت نماز عید بن جائے گی جیسے نماز عید الفطر جیسے نماز عید الاضحیٰ تو یہ بھی نماز عید بن جائے گی ایک نئی نماز کا دین کے اندر اضافہ ہو جائے گا دین کے اندر ایک رکعت کا اضافہ کرنا بھی حرام ہے پوری نماز کا اضافہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا پانچ نمازیں ہیں چھٹی نہیں ہو سکتی دو عیدوں کی نمازیں ہیں تیسری عید کی نماز نہیں ہو سکتی اور اب میں داد دیتا ہوں ان بزرگوں کی بصیرت کو جنہوں نے پہلے دن سے کہا ارے اللہ کے بندو ٹھیک ہے خوشی کا اظہار کرتے ہو کرو لیکن اس کو عید نہ کہو عید نہ کہو اس وقت کہا جاتا تھا کہ بھائی عید کا معنی ہے خوشی اور ہم خوشی مناتے ہیں یہ خوشی کا دن ہے حضور کی ولادت کا دن ہے اس لیے ہم عید کہتے ہیں لیکن اب ہوتے ہوتے اسے مستقل تیسری عید بنایا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہر قوم کے لیے کوئی عید ہے ہمارے لیے بھی دو عیدیں ہیں حضور نے فرمایا دو عیدیں ہم نے کہا تیسری عید اچھا ایک تو ہے کہ خود عمل کیا جا رہا ہے دوسرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو جو کوئی یہ رسمیں نہیں کرتا ایجاد کرتا طریقوں کے مطابق جشن نہیں مناتا اس کو کہا جاتا ہے گستاخی رسول اسے کہا جاتا ہے منکر رسول اسے کہا جاتا ہے دشمن رسول ارے یہ جل جاتے ہیں کہتے ہیں یہ حضور کی آمد پر جل جاتے ہیں اللہ اکبر ہم قربان حضور کے قدموں کی خاک پر قربان ہماری نسلیں قربان ہماری نسلوں کی نسل خدا کی قسم قربان ہم حضور کے بغیر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے کچھ نہیں سمجھتے حضور کی نسبت کے بغیر حضور کی محبت کے بغیر حضور کے تعلق کے بغیر حضور کی غلامی کے بغیر ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور کہا جا رہا ہے کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ حضور کی آمد کا سن کر معاذ اللہ جل جاتے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ بارہ ربیع الاول کے یوم ولادت ہونے میں تو اختلاف ہے یوم وفات ہونے میں اکثر کا اتفاق ہے یہ عجیب بات ہے اس میں تو بالکل سکا علماء کا اختلاف ہے کہ بارہ ربیع الاول یوم ولادت ہے یا کوئی دوسرا دن لیکن اکثر حضرات کا اتفاق ہے کہ بارہ ربیع الاول یوم وفات ہے اور بارہ ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں حضور کی وفات کے بعد غم کا دن تھا خوشی کا دن نہیں تھا غم کا دن تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر تو ہمیں مدینہ کی ہر چیز روشن روشن نظر آتی تھی ہر مکان ہر گلی ہر بازار ہر چہرہ روشن روشن نظر آتا تھا آپ کو پتا ہے حضور کی آمد پر مدینے والوں نے کتنی مسرت کا اظہار کیا تھا دوسروں کی دوسروں کی مسرت کو چھوڑے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی مسرت کو یاد کرے مجھے تو ان پر بھی رشک آتا ہے اللہ کی قسم بڑا رشک آتا ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جنہوں نے حضور کی آمد پر بے ساختہ ناک پڑی تھی بے ساختہ بے ساختہ پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ایک تو ہے نا کہ آج کل بچوں کو باقاعدہ ریہرسل کروائی جاتی ہے مشق کروائی جاتی ہے کہ یوں ترانا پڑھنا ہے اور یوں نظم پڑھنی ہے یوں ہاتھ ہلانے ہیں یوں حرکتیں کرنی ہیں یوں آواز کا اتار چڑھاؤ رکھنا ہے لیکن مدینے کی بچیوں کو کسی نے ریہرسل نہیں کروائی اللہ نے دل میں ڈالا اللہ نے دل میں ڈالا تم بھی نبی کی آمد پر مسرت کا اظہار کرو اور ناک پڑھو اور عجیب ناک پڑی عجیب اشعار پڑے استقبالیہ اشعار مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ہائے چھوٹی چھوٹی بچیاں اور کیا کہتی ہیں تلا البدر من تل الوداع اللہ اکبر کیا ہے پہلا مصرا آگے یہ تو میں نے پڑھا ہے آپ نے کیا پڑھا ہوئی اس سے پہلے جی تل البدر علینا یہ مصرے تو میں بھی پڑھ رہا تھا میں نے کہا شاید اس سے پہلے کوئی مصرا چھوٹ گیا تل البدر علینا من سنیچا تل ودائی اللہ اکبر بج شکر علینا ما ماد اللہ بچیاں کہتی ہیں چودوی کا چاند طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر چودوی کا چاند حضور کے چہرے کو دیکھا تو بچیاں کہہ رہی ہیں ارے چودوی کا چاند طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے اور کیا کہتی ہیں اگلا مصرا اس سے بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہیں وجب شکر علینا دعا للہ داعی ہم پر اس وقت تک اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے جب تک دنیا میں ایک بھی دین کی دعوت دینے والا زندہ ہے اللہ اکبر عجیب بات کہی بچیوں نے اس لیے کہ حضور جو آئے تھے وہ دعوت کے لیے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے وہ کس لیے دعوت کے لیے آپ کا مقصد دعوت تھا اور بچیاں کہہ رہی ہیں جب تک حضور کی باسط کا مقصد پورا ہوتا رہے گا کوئی نہ کوئی دین کی دعوت دیتا رہے گا اس وقت تک ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے یہ تو یقینی ہے کہ بچیوں کو پتا تھا کہ ہم کوئی دو سو سال زندہ رہنے والی نہیں ہزار سال زندہ رہنے والی نہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ صرف ہم پر ہی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب نہیں بلکہ ہمارے بعد آنے والے سارے کلمہ کو مسلمانوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے جب تک دین کی کو ایک ہی دعوت دینے والا زندہ اور موجود ہے ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے کس بات پر کہ اللہ نے ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا شرف عطا فرمایا میں بتانے یہ لگا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ آئے تھے تو مدینہ کی ہر چیز روشن روشن تھی ہر چہرہ خوشی سے سرشار تھا اور جس دن حضور نے انتقال فرمایا ہمیں مدینہ کی ہر چیز تاریخ تاریخ دکھائی تھی غم کی شدت کا یہ عالم تھا غم کی شدت کا یہ عالم حضور کو دفن کر دیا گیا اور ایک خاتون آئی حیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ حجرہ مبارک کا دروازہ کھول دیں میں روزے کی زیارت کرنا چاہتی ایسے عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کی بےتابی کو دیکھ کر حجرے کا دروازہ کھول دیا لیکن نکلی تو تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی حتیٰ کہ روتے روتے انتقال کر محبت کی شدت کا یہ عالم میں نے ارض کیا تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے صحابہ اکرام کے دل میں کتنی محبت تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے اگر کسی عزیز کا انتقال ہوتا باپ کا بیٹے کا بھائی کا بیوی کا والدہ کا انتقال ہوتا ہمیں غم ہوتا تو ہم اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے حضور کی وفات کو یاد کر لیتے تھے تو ہمیں اپنا غم بھول جاتا تھا اللہ یاد کر لیتے حضور کی وفات کے غم کو تو جب حضور کی وفات کے غم کو یاد کرتے تو ہمیں اپنا صدمہ ہیچ محسوس ہوتا تھا بتا یہ رہا تھا کہ بارہ ربیل الاول کو مدینے میں جشن نہیں تھا مدینے میں غم کا اظہار تھا رو رہے تھے بلک رہے تھے مدینے والے کہ آج حضور ہم سے جدا ہو گئے تو بھائیوں اظہار محبت کریں لیکن حدود شریعت کا لحاظ ضرور کریں دنیا میں کعبہ ایک ہو سکتا ہے دوسرا نہیں طواف صرف ایک عمارت کا ہو سکتا ہے کسی دوسری عمارت کا نہیں یقینی بات ہے اگر اگر اگر حضور زندہ ہوتے تو مسلمانوں کو مسجد نبی کے طواف کی بھی اجازت نہ دیتے کہ جائے کہ کسی ملک میں کعبے کی شبی بنا کر اس کا طواف کیا جائے روزہ صرف ایک ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں مقام ابراہیم ایک ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں اور عیدیں صرف دو ہو سکتی ہیں تیسری نہیں اور نمازیں عید کی صرف دو ہو سکتی ہیں تیسری نہیں تو معذ اللہ کسی کو اونٹ پر بٹھا کر یہ نقشہ کھینچنا کہ حضور تشریف لا رہے اگر کہ حضور کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے صحیح لیکن نہیں اور ادب کی باتیں کرنے والوں یہ بے ادبی ہے محبت کے دعوے کرنے والوں یہ محبت نہیں یہ دشمنی ہے یہ غلط طریقہ ہے ارے اسلام کی شکل بگڑ جائے گی شکل بگڑ جائے گی خدا را بلا تعصب کے بلا فرقہ واریت کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے اگر آپ نے عوام کو بے لگام چھوڑ دیا کہ جو کوئی چاہے جو چاہے وہ کرتا رہے تو پھر خطرہ ہے کہیں کہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو کرسمس جیسی شکل نہ دے دیں خطرہ ہے آخر جنہوں نے کرسمس منانا شروع کیا تھا حیرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے کیا ان کو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں ہم تو اپنے نبی کو رسول مانتے ہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں بندہ مانتے ہیں اشد اللہ بندہ مانتے ہیں رسول مانتے ہیں وہ تو خدا مانتے ہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں انہیں تو زیادہ محبت ہوگی تو محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے یوم ولادت منانا شروع کیا آج شکل بگڑتے بگڑتے بگڑتے آج یوم ولادت نہیں رہا میلہ بن گیا عیاشی اور فحاشی کا اظہار بن گیا میں مانتا ہوں مسلمان الحمدللہ ابھی اتنے نہیں بگڑے نہیں بگڑے لیکن خدا را کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے عوام کو سمجھائیے اظہار محبت کی بھی ایک حد ہے اس حد سے آگے تجاوز نہ کریں ورنہ بدعات کا دروازہ کھل جائے گا شریعت کا حلیہ بگڑ جائے گا نئی نئی رسمیں نئی نئی نمازیں دین بن جائیں گی تو میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق آپ پر ایمان لانا ہے حضور کے حقوق میں سے دوسرا حق آپ سے محبت کرنا ہے پھر میں اظہار محبت بتا رہا تھا کہ کیسے کیا جائے محبت کا اظہار کیسے کیا جائے اظہار محبت کا سب سے مستند اور مقبول طریقہ وہ حضور کی اتباع عملی زندگی میں اتباع صرف مسجد میں اتباع نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے میں اتباع ایسا نہیں کہ وضو کرتے وقت تو حضور کی ساری سنتوں کو یاد رکھتا ہے غسل کرتے وقت تو حضور کی ساری سنتوں کو یاد رکھتا ہے نماز پڑھتے وقت تو حضور کی ساری سنتوں کو یاد رکھتا ہے لیکن تجارت کرتے وقت دکانداری کرتے وقت لین دین کرتے وقت معاملات کرتے وقت حضور کی سنتوں کو کیا فرائض کو بھی بھول جاتا ہے نہیں بھائی یہ عشق نہیں ہے عشق ہوگا تو اتباع بھی ہوگی اور اتباع کا درجہ ہے سب سے پہلے فرائض ہیں پھر واجبات ہیں پھر سنن ہیں پھر مستحبات ہیں صورت یہ بن گئی کہ بعض ہمارے بھائی مستحبات پر تو بڑا زور دیتے ہیں واجبات اور فرائض کو بھول جاتے ہیں کئی رسمیں ایسی ہیں مستحب کو تو چھوڑے وہ بدعت میں شمار ہوتی ہیں میں نام نہیں لیتا میں نے کیا میں فرقہ واریت کے مسئلوں سے بچتا ہوں لیکن مجبوری ہے امت کو رہراس پر رکھنے کے لیے اس لیے اشارتن بات کر رہا ہوں کئی رسمیں ایسی ہیں وہ مستحبات میں تو کیا آئیں گی بدعات میں شمار ہوتی ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں جو ان رسموں کی تو بڑی پابندی کرتے ہیں لیکن فرائض کو بھول جاتے ہیں واجبات کو بھول جاتے ہیں حرام کو بھول جاتے ہیں حرام حرام کھا رہے حرام کما رہے اس کو بھول جاتے ہیں اور بدعات پر بڑا زور ہے اس پر لڑائی جھگڑا کر رہے اور امت کے سربراہوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو فرائض کو زندہ کرنے پر ابھاریں واجبات پر ابھاریں حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے پر ابھاریں ایسے ایسے خطیب بھی ہیں ہمارے ہاں جو بدعات کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں بدعات پر بات کرتے وقت ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے اور یہ نہیں بتاتے امت کو ارے فرائض چھوٹ رہے ہیں واجبات چھوٹ رہے ہیں امت حرام کی طرف جا رہی ہے اس سے روکا جائے اس پر زور نہیں دیتے سود کھا رہے نمازی نمازی ہے اور سود کھا رہے سود لے کر بنگلے بنا رہے کوٹیاں بنا رہے سود لے کر لمبی لمبی گاڑیاں خرید رہے اور رسموں پر لڑ جگڑ بھی رہے لڑ رہے اپنے عشق کو ثابت کرنے کے لیے ارے اللہ کا بندہ اگر تو عاشق ہے تو سود سے بچ حرام سے بچ اللہ کہتے اللہ کہتے اگر سود سے باز نہیں آؤ گے تو یہ سمجھو کہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو میں اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ کہتے ہیں فنو بہار ہر بن اللہ و رسولی میں اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور <coughs> خیر خواہی کے طور پر سود کی بات آئی تو یہ عرض کروں اللہ اکبر خیر خواہی کے طور پر عرض کر رہا ہوں یہ جو کریڈٹ کارڈ کا سلسلہ چل نکلا ہے کریڈٹ کارڈ پر خریداری تو ابتدا میں تو بڑی معصومیت کے ساتھ لوگ کارڈ لے لیتے ہیں کہ کارڈ سے خریداری ہوگی اور نقد پیسے اٹھا کر پھرنا نہیں پڑے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ والے بھی آہستہ آہستہ سود خوری میں سود کے لین دین میں مبتلا ہو جاتے ہیں قوت مالیہ سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں خریداری کرتے ہیں چنانچہ سود دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں میں اپنی مسجد کے نمازیوں کی بات کر رہا ہوں میں نے الحمدللہ اس موضوع پر زور دیا بیان کیا اللہ نے بعض کے دل میں توبہ کا جذبہ ڈالا اور توبہ انہوں نے کی الحمدللہ اور بعض نے اپنے مسائل بیان کیے میں دنگ رہ گیا ان کو دیکھ کر ارے آپ بھی آپ بھی اس دندے میں ملوث ہیں ہاں مولوی صاحب میں بھی اس دندے میں ملوث ہوں پانچ وقت کا نمازی حج بھی کیا ہے عمرے بھی کرتا ہے رو رو کر کہنے لگا اللہ کی قسم سفید ریش رو رو رو کر کہنے لگا مولوی صاحب چالیس لاکھ روپے لیے تھے بنگلہ بنانے کے لیے یہاں میمار میں آج وہ چالیس لاکھ ننانوے لاکھ بن چکے ہیں اور دینے کی طاقت نہیں ہے کیا کروں اب خریدتا بھی کوئی نہیں ہے مارکیٹ گری ہوئی ہے رو رو کر کہہ رہا ہے کل ایک نوجوان ملا یقین کریں پہلی صف کا نمازی پہلی صف کا نمازی نوجوان انتہائی متقی پرہیزگار بظاہر اور پوری داڑھی جوانی کے اندر کہنے کا مودی صاحب اسی ہزار روپے تنخواہ ہے میری اسی ہزار لیکن کریڈٹ کارڈ کی لانت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آج ساٹھ ہزار تو بینک کو دیتا ہوں بیس ہزار سے پورا گھر اور والدین کے اخراجات چلاتا ہوں تو بھائیو محبت ہے تو اتباع کیجئے اور اتباع صرف وضو میں نہیں غسل میں نہیں اور صرف نماز پڑھنے میں نہیں اور صرف خاص رنگ کی ٹوپی اور پگڑی باندھنے میں نہیں اتباع زندگی کے ہر شعبے میں کیجیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو حرام سے بچائیے اور فرائض کی پابندی کیجیے واجبات کی پابندی کیجیے پھر سنتوں کا درجہ آئے گا پھر مستحبات کا درجہ آئے گا لیکن کیسے کہوں لوگ تو بدعات پر خون بہانے کے لیے تیار ہیں اور فرائض کو کوئی پوچھتا ہی نہیں واجبات کو کوئی پوچھتا نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر الحمد للہ رب العالمین آپ سے درخواست ہے کہ الحمد ہمارا ہر اتوار کو درس ہوتا ہے کئی سالوں سے north Nazimabad N block Sakhi Hassan کے بالکل قریب ہے بی سی آفس کے سامنے مدنی مسجد اور بحمد اللہ یہاں کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو اس درس میں مستقل شرکت کرنے والے ہیں آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیے اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے اور بحمد اللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اللہ کے کلام کو اور اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے بحمد اللہ درس قرآن ڈاٹ کام ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ بیان بھی انشاءاللہ اس پر لگ جائے گا آپ حضرات ضرور سنیے گا تو آپ سے اس درس میں شرکت کی درخواست ہے حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی با پردہ انتظام ہوتا ہے تو فیملی کے ساتھ تشریف لائیے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی دعوت کے لیے دعوت میں اعانت کے لیے دعوت کی اشاعت کے لیے اللہ قبول فرمائے اور یہاں جن دوستوں نے یہ پندرہ روزہ اصلاحی بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ اس سلسلے کو مزید مقبولیت عطا فرمائے الحمد للہ ارب لنكونن من الخاسرین ربنا لنا من من من ازواجنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا خير ما ما منه منه نبيك نبيك محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم ونعوذ بك شر استعاذ ارحم رحیم یا یا غفار یا غافر یا طباب یا زلجلال بل اکرام اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اظہار محبت میں محبت میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں مولا معاف فرما دے مولا معاف فرما دے مولا تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں جو نعمت عزما عطا فرمائی آپ کی غلامی کا شرف عطا فرمایا مولا ہمیں اس نعمت کی اس غلامی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا تو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے حضور کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے آپ سے محبت کرنے آپ کا ادب کرنے آپ کی اتباع کرنے اور آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے بیماروں کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے ہمارے مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے مولا بالخصوص جو سودی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا ان کو توبہ کرنے اور ان قرضوں سے اے اللہ نجات پانے کی توفیق دے دے میرے مولا دامن چھڑانے کی ان کو توفیق دے دے ان کے لیے آسان فرما دے مولا اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے نیکیوں کو قبول فرما لے مولا قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے زندگی کا امام بنا دے قبر کا ساتھی بنا دینا حشر کا سفارشی بنا دینا مولا پاکستان کی اور اس شہر کی حفاظت فرما پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کو اور عالم اسلام کو اچھی قیادت نصیب فرما مولا مولا کرم فرما دے مولا مسلمانوں کی ذلت پستی کی حد ہوگی مولا مولا کرم فرما دے مولا دستگیری فرما دے مولا امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما دے آقا کے دین کو پوری دنیا میں عام فرما دے اس خوشبو کو عام فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی وکیل حسنتم وقنا عذاب النار مولا اس مجمع میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں ان کی نئے جائز ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے ربنا تقبل منا علينا انك انت التواب العلیم صلى الله تعالى على رسوله صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا رحم برہمت